زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانچ ہے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے